السلام علیکم میں virtual university government of Pakistan کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 36 میں خوش آمدید کہتا ہوں ہم نے پچھلے لیکچر میں گفتگو انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن کی طرف ہم لے گئے تھے اور یہاں سے کمپائلر کے بیک اینڈ کا وہ فیز شروع ہو گیا تھا جس میں اب فائنلی ہم اس ٹارگٹ مشین کی جانب جا رہے ہیں جس کے لیے ہم نے یہ ساری کمپلیشن کی کاروائی شروع کی تھی یعنی کہ اگر آپ نے کسی پروگرامنگ لینگویج میں کوڈ لکھا ہے اور وہ آپ نے ایک کمپائلر کے حوالے کیا ہے تو اب آپ چاہتے یہ ہیں کہ اس سے فائنلی یا تو آبجیکٹ کوڈ نکلے یا اسمبلی لینگویج کوڈ نکلے کیونکہ جو نارمل پروگرامنگ ہم کرتے ہیں اس میں یہی کاروائی ہوتی ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ جنرلی اسمبلی لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اسمبلر جو ہے وہ اس کو اسمبل کر کے آبجیکٹ کوڈ بناتا ہے خیر اسمبلی لینگویج کی ہم نے ڈائریکٹلی بات تو نہیں کی تھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو بیک اینڈ ہے بلکہ آپ اگر یاد کریں کہ ہم نے تھری پاس کمپائلر کے سلسلے میں یہ بھی کہا تھا کہ فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کے درمیان میں اصل میں ایک آپٹمائزیشن سٹیج بھی آتی ہے جس میں آپ کا جو کوڈ اوریجنل تو نہیں البتہ اس کی وہ آئی آر فارم جو کہ فرنٹ اینڈ پروڈیوس کرتا ہے اس کے اوپر فردر کاروائی کی جاتی ہے اور جنرلی اس کاروائی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایونچولی کوڈ جنریٹ ہوگا وہ اسپیس اور ٹائم کے لحاظ سے افیشینٹ ہوگا کیونکہ اگر فرض کریں وہ پروگرام اس نے بار بار چلنا ہے تو اگر اس آپٹمائزیشن کی بنا پہ اس میں اسپیس اور ٹائمنگ یعنی کہ رن ٹائم ٹائم میں تھوڑی سی سیونگ ہو سکتی ہے تو اس کا مہینوں میں یا سالوں کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے اور اگر اس نے لاکھوں دفعہ چلنا ہے روزانہ تو یہ سیونگ جو ہے یہ کافی کنسیڈریبل ہو سکتی ہے تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آپٹمائزیشن جو ہے یہ ایک اہم اسٹیج ہے اور یقیناً ایسا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ اس کورس میں ہم فی الحال فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ پہ جو ہم کوڈ جنریٹ کرتے ہیں اس پہ زیادہ وقت لگائیں گے آپٹمائزیشن ایک اہم ٹاپک ہے لیکن شاید ایسا ممکن نہ ہو کہ اس کورس کے بقیہ لیکچرز میں ہم اس کے ساتھ وہ جو جسٹس ہے اس ٹاپک وہ میں آپ کو بتا تو دوں گا ٹھیک ہے آپٹمائزیشن ایسی ہوتی ہیں لیکن وہ ایکچولی کیا ہیں ان کو کیسے کیا جاتا ہے ان کے وہ الگریدمس کیا ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے ایک مکمل کورس درکار ہے اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اگر آپ کو کوئی گریجویٹ لیول پہ یا کوئی سینئر لیول پہ ایسا کورس ملتا ہے جس میں کمپائلرز کے حوالے سے آپٹمائزیشن کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے تو ضرور آپ لیجیے گا کیونکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کافی کمپائلرز جو ہیں ان کے اچھے یا اتنا اچھا نہ ہونے کی وجہ ایکچولی اس کی آپٹمائزیشن ہے اور یہ آپ دیکھیں گے پروفیشنلی کہ بعض کمپائلر جو ہیں وہ ایسا کوڈ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں جو کہ کسی اور کمپائلر کے مقابلے میں آرڈر آف میگنیچیوڈ بہتر ہے یعنی کہ اگر ایک کمپائلر کا کوڈ دس سیکنڈ میں چلتا ہے تو دوسرے کمپائلر کا جنریٹڈ کوڈ شاید ایک سیکنڈ میں چل جائے اس میں آپ یہ نہیں کیا کہ آپ نے اپنے اوریجنل الگریدمس میں کوئی چینج کر دیا خیر اب بات ہم واپس لیے آتے ہیں اس کورس میں وہ یہ کہ فرنٹ اینڈ نے اب بیک اینڈ کے لیے ایک ریپرزینٹیشن بنانی ہے اس اوریجنل سورس کوڈ کی جو کہ آپ نے کسی پروگرامنگ لینگویج میں لکھا تھا اس کے سلسلے میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان ریپرزنٹیشن کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ان میں سے ایک گرافیکل ہے اور دوسری لینئر گرافیکل کے سلسلے میں میں نے آپ کو parse tree abstract syntax tree بلکہ وہ ڈیگ کے بارے میں تھوڑی سی بات بتائی تھی اور اس کی مثالیں ہم کسی حد تک دیکھ چکے ہیں بلکہ پارس ٹری اور ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹری تو ہم جنریٹ بھی کر چکے ہیں البتہ یہ جو لینئر والا معاملہ تھا اس کے سلسلے میں ہم نے پہلے گفتگو اتنی نہیں کی تھی لیکن جو پچھلی دفعہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا وہ یہ بھی اور مثال بھی جو تھوڑی سی دکھائی تھی کہ لینئر کوڈ جو ہے اس کی ایک مثال اگر آپ اسمبلی لینگویج کو ذہن میں رکھیں تو اس سے یہ کافی بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لینئر فارم جو ہے انٹرمیڈیٹ یعنی انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن کے حوالے سے وہ کیا ہے اس کے سلسلے میں میں نے وہ اسٹیک بیسڈ جو آئی آر ہے اس کی بھی بات کی تھی کہ کس طرح کچھ مشینز آرکیٹیکچر کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اسٹیک بیسڈ ہوں گے بلکہ جاوا کی میں نے مثال دی تھی کہ اس کا جو بائٹ کوڈ ہے وہ اس طرح اسیوم کرتا ہے کہ ایونچولی جس مشین پہ اس بائک کوڈ نے ایکسیکیوٹ ہونا ہے وہ جاوا ورچوئل مشین وہ اسٹیک اورینٹڈ ہے اب ان کی افادیت کیا ہے گرافیکل آئی آرس کی اور لینیا آئی آرس کی اس کے سلسلے میں تھوڑی سی بات ہم نے پچھلے لیکچر میں کی تھی گرافیکل آئی آرس جو ہم نے دیکھے کہ خاص طور پہ فرنٹ اینڈ میں تو یہ کافی کارآمد نظر آئے کیونکہ اس سے ہمیں جو کاروائی پارسر کر رہا ہے اس سے کافی اس سے مطلب ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ پارسر ایکچولی کر کیا رہا ہے ڈیریویشن کے حوالے سے بلکہ یہ بھی ہوا کہ جب ہم نے ایٹریبیوٹ گرامرس کی بات کی تھی تو وہاں پہ یہ ہوا کہ اگر ہم پارسٹری کے نوٹس جو ہیں ان میں ہی یہ ایٹریبیوٹس اگر اسٹور کرنے شروع کر دیں تو ایٹریبیوٹ گرامرس اور پارسٹری یا ایونچولی آپ دیکھیں گے کہ ایبسٹریکٹ سینٹیکسٹری ٹری جو ہیں ان کی آپس میں جو میرج ہے وہ انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر موقع ملا کوڈ آپٹمائزیشن میں تو کافی جو ریپرزینٹیشن آپ استعمال کریں گے وہ ایکچولی گرافیکل ہوں گی ہم آپ گفتگو لیے چلتے ہیں لینئر آئی آرس کی جانب لینئر آئی آرس کے سلسلے میں میں نے پہلی مثال اسٹیک اور دی تھی اور اس کے بعد میں نے آپ کو وہ تھری ایڈریس کوڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتایا تھا البتہ ابھی گفتگو باقی تھی کہ تھری ایڈریس کوڈ ایونچولی کیا ہے اس کی فارم کیا ہے اس کو ہم کیسے جنریٹ کریں گے اور اس کی ایونچولی افادیت کیا ہے یا یہ کہ آپ کن وجوہات کی بنا پہ یہ جو لینئر فارم ہے تھری ایڈریس کوڈ یہ آپ کیوں استعمال کریں گے تو آئیے اب آج کا لیکچر جو ہے وہ ہم اس حوالے سے شروع کرتے ہیں کہ یہ تھری ایڈریس کوڈ جو ہے یہ کیا ہے اور اس کو ہم کیسے جنریٹ کریں گے البتہ اس سے پہلے جیسے کہ میں نے اسٹیک اورینٹیڈ کوڈ کے بارے میں چند باتیں ایک لحاظ سے پروز اینڈ کونس والی کی تھی تو پہلے ہم تھوڑی سی بات جو ہے وہ لینئر آئی آرس کے بارے میں کہہ دیں یہ میں ضرور کہتا چلوں کہ یہ چند نقطوں کی بنا پہ آپ یہ تو شاید کنونس نہ ہوں کہ بھی ٹھیک ہے یہی ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے لیکن ان چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ان چیزوں کا احساس جو ہے اس سٹیج پہ ہو جائے اور پھر انشاءاللہ شاء آہستہ آہستہ جیسے آپ اس فارم کو اس تھری ایڈریس کوڈ کو استعمال کریں گے تو یہ جو باتیں چند میں شروع میں اب کہہ دوں گا ان کی ان کے پیچھے جو تھنکنگ ہے جو بینیفٹس ہیں وہ شاید آپ کے سامنے نظر آ جائیں تو آئیے اب پہلے یہ تھری ایڈریس کوڈ جو ہے اس کے بارے میں چند باتیں اس کے پروز اینڈ کونس کے حوالے سے کر لیں the three address code is attractive for several reasons اب یہاں پہ بینیفٹس کی بات پہلے کہتے ہیں اور یہ سیورل ریزنز اب ایکچولی ہیں تو کئی زیادہ لیکن ان میں سے چند اہم جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر جب بعد میں تفصیل مثالوں کے ذریعے گفتگو ہوگی تو وہاں پہ ان چیزوں کی اہمیت آپ کے سامنے آ جائے گی absence of destructive operators gives the compiler freedom to reuse names and values اچھا اب اس پہ چند چیزوں کو ذرا نوٹ کیجیے ایبسنس آف ڈسٹرکٹیو آپریٹرز یہ لفظ ڈسٹرکٹیو اور دوسری بات کہ compiler has the freedom to reuse names and values اب یہ ڈسٹرکٹیونیس کیا ہے ذرا ذہن میں وہ مثال لائیے جس میں میں نے اسٹیک اورینٹیڈ مشین پہ جو کوڈ جنریٹ ہوتا ہے لینئر اور جو تھری ایڈریس کوڈ جنریٹ ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو ایک ٹیبل میں دکھایا تھا پچھلے لیکچر میں ذرا اس مثال کو ذہن میں دوبارہ لائیے اسٹیک کے حوالے سے دیکھیے کہ جب اس اسٹیک پہ لیٹ سے دو آپرینٹ موجود ہیں اور ایک آپریٹر آتا ہے جیسے ایڈ یا سبٹریکٹ یا ملٹیپلائی تو کیا ہوتا تھا جو مشین ہے وہ یہ کرتی تھی کہ اس آپرینٹ کے نتیجے میں اگر وہ بائنری آپریٹر ہے تو اسٹیک سے دو جو آئٹمس ہیں ان کو وہ پاپ کر لیتی تھی پاپ کر کے وہ کیا کیا اگر آپ انفکس فارم میں سوچ رہے ہیں تو ٹھیک ہے دونوں آپرینٹس کو اس نے ایڈ کیا یا اگر ملٹیپلائی ہے تو ٹھیک ہے ملٹیپلائی کیا اور ان کا جو نتیجہ ہے وہ اس نے کہاں رکھا وہ واپس اسٹیک میں ڈال دیا اب ان دو آپرینٹس کو دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہوا وہ اسٹیک میں تھے اسٹیک سے نکلے ایک آپریشن میں گئے ایز ایف کے ایک بلیک باکس ہے یا وہ آپریٹر باکس ہے اس میں گئے دونوں کمبائن ہوئے اور ان کا نتیجہ وہاں سے نکلا اور وہ واپس ٹیک میں اب اگر آپ کہیں کہ مجھے وہ ذرا آپریٹر دوبارہ دے دو میں نے ان کو دوبارہ استعمال کرنا ہے وہ آپرینٹس جو تھے وہ تو گئے اب تو آپ کے پاس ریزلٹ موجود ہے ریزلٹ ٹھیک ہے وہ اسٹیک میں ہے لیکن وہ دو آپرینٹس ہیں وہ تو گئے اب جیسے کہ میں نے ارس کیا اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھی مجھے یہ آپرینٹس جو ہیں یہ بعد میں بھی چاہیے ہوں گے کیونکہ میں نے پرہیپس یہ جو آپریشن ہے اس کو ری یوز کرنا ہے یا ان آپرینٹس کو ری یوز کرنا ہے تو اسٹیک جو ہے وہ تو چیزیں اس طرح تو نہیں نا اسٹور کرتا کہ بھائی ٹھیک ہے بعد میں بھی اس کو استعمال کرنا ہے اس میں تو چیزیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اب جو لینئر کوڈ ہے اس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ جب بھی ہم آپریشن کوئی کرتے تھے تو دو آپرینٹس کو لے کے آپ کو یاد ہے وہ T one T two T three T four ان کے بارے میں میں کہا تھا کہ یہ وہ ٹیمپرری میمری لوکیشنز ہیں یا بی رجسٹرس بھی ہو سکتے ہیں بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ہم آپرینٹس کو لے کے ان پہ وہ آپریٹر اپلائی کر کے اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہم جنرلی کسی اور لوکیشن میں رکھتے ہیں میمری یا رجسٹر وہ دونوں آپرینٹس جو ہیں وہ موجود ہیں ریزلٹ بھی موجود ہے اور بعد میں بھی یہ تھا کہ اگر وہ ایکسپریشن جو تھا ارتھمیٹک ایکسپریشن وہ کافی لمبا تھا جس میں ایڈیشن سبٹریکشن بڑا کچھ ہو رہا ہے تو اس کو ہم نے ایک operand at a time as if break کر دیا یعنی کہ وہ جو تھری ایڈریس کوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہم ایک آپریشن ایٹ اے ٹائم کرتے ہیں اگر ایڈیشن اینڈ ملٹیپیکیشن کرنی ہے تو پریسیڈنس کے حساب سے ہم ملٹیپیکیشن پہلے کر لیں اس کا نتیجہ جو ہے وہ کہیں اسٹور کر لیں اور اب یہ جو انٹرمیڈیٹ ریزلٹ ہے اس کو لے کے کسی اور آپرینٹ کو جو کہ میموری سے آ سکتا ہے یا کسی ٹیمپرری ویریبل سے آ سکتا ہے یا جیسے کہ میں نے ارض کیا بعد میں کسی رجسٹر سے آ جائے گا ان کو لے کے ہم ایک اگلا جو آپرینٹ ہے اس کو اپلائی کریں گے اور ریزلٹ ایک اور جگہ اسٹور کر لیں گے اب ذرا یہ ڈسٹرکٹیونیس کا معاملہ دیکھیے کہ کس طرح جو اوریجنل آپرینٹس ہیں ان کو بھی اور جو انٹرمیڈیٹ ریزلٹس ہیں ان کو بھی ہم ایز ایف رکھ رہے ہیں ہاں یہ ضرور ہوگا کہ ایونچولی ہم یہ سارے انٹرمیڈیٹ ریزلٹس نہیں رکھیں گے جو ہمیں بعد میں استعمال کرنے یا کرنے نہیں ہیں یا درکار نہیں ہیں تو ہم ان جگہ یہ جو میموری لوکیشنز ہیں اور خاص طور پہ جو رجسٹرز ہیں ان کو ہم ری یوز کر لیں گے لیکن ہم ڈسٹرکٹیونیس اس میں نہیں دیکھتے تو یہ اس کی ایک ایڈوانٹیج ہے جو کہ ایک لحاظ سے آپ بعد میں جب ہم کوڈ جنریٹ کریں گے وہاں پہ دیکھیں گے کہ ایکچولی ہم ٹریک کر رہے ہوں گے کہ کسی رجسٹر میں اس وقت کیا چیز موجود ہے اور اگر وہ چیز کسی پریویس آپریشن میں استعمال ہوئی تھی اور بعد میں بھی استعمال ہونی ہے تو بجائے یہ کہ ہم وہ کمپٹیشن دوبارہ کریں ہم اس رجسٹر کو دوبارہ استعمال کر لیں گے البتہ یہ کہ اس رجسٹر کی جو ویلیو ہے یا اس میں جو چیز اسٹورڈ ہے یا مے بی اس ٹیمپرری ویریبل uh, میں جو چیز اسٹورڈ ہے اس کو ہم بچا کے رکھیں گے اس کا ایکچولی ہم پورا اہتمام کریں گے یہ کوڈ جنریشن میں آپ بعد میں دیکھیں گے تو یہ جو نان ڈسٹرکٹیونیس ہے یا ڈسٹرکٹیونیس انڈر نون سرکمسٹینس اس سے کچھ چیزیں جو کوڈ جنریشن کی ہیں وہ زیادہ آسان بھی ہو جاتی ہیں اور اس کا ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کو یہ نہ سمجھیے کہ چونکہ یہ نان ڈسٹرکٹیو ہے بائی نیچر اس لیے یہ اسٹیک اورینٹیڈ لینئر کوڈ سے وہ بہتر ہے ایسی بات نہیں ہے اسٹیک کے اپنے بینیفٹس ہیں وہاں پہ آپ کو یہ ٹیمپرریز والا مسئلہ ہی نہیں آتا یہاں پہ آپ بعد میں دیکھیں گے کہ آپ کو یہ سارے ٹیمپرریز کا حساب رکھنا پڑے گا اور یہ ایونچولی میموری لوکیشن استعمال ہوں گی رجسٹر بھی استعمال ہوں گے پھر آپ کو رجسٹر کا حساب رکھنا پڑے گا کہ ایک رجسٹر اس اس وقت اس پہ کیا ہے کیا اس کو آپ نے بچانا ہے کہ نہیں اسٹیک میں آپ بڑا سمپل سا آرکیٹیکچر ہے چیزیں اس میں ڈالیں نکالیں اور ڈالیں میمری بھی زیادہ استعمال نہیں ہوتی ایز اے ڈیٹا اسٹرکچر بڑا سمپل ہے اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے یہ جو سمپلسٹی ہے اس کو اگر آپ نے ہارڈ ویئر میں امپلیمنٹ کرنا ہے تو یقیناً آپ کہیں گے کہ ہاں یہ ایسا سمپل ہارڈ ویئر بنانا تو پھر بڑا آسان ہے وہ پورٹیبل بھی ہے کیونکہ اس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں کہ بھائی اتنے رجسٹرز ہوں گے تو پھر یہ کوڈ چلے گا یا ایسی ٹیمپرریز مجھے ملیں گے تو پھر یہ معاملہ چلے گا اسٹیک انتہائی پورٹیبل ڈیٹا اسٹرکچر ہے خیر یہ افادیت جو ہے اس کی یہ اب جیسے کہ میں نے کہا بعد میں کوڈ جنریشن میں بھی اور یا اس پوائنٹ آف ویو سے کہ چونکہ ہم نے اس کورس میں تھری ایڈریس کوڈ کو لے کے آگے چلنا ہے کوڈ جنریشن کی اسٹیج میں جب ہم پہنچیں گے تو شاید ہم اس کے بارے میں زیادہ گفتگو ابھی کر لیتے ہیں لیکن ذہن میں بات رہے کہ یہ ایک فارم ہے لینئر آئی آر کی اسٹیک بھی ہے اور اس طرح کی اور بھی ہوتی ہیں ون ایڈریس کوڈ بھی ہے ٹو ایڈریس کوڈ بھی ہے یہ ون اور ٹو ایڈریس جو ہیں ان میں جنرلی آپ ڈسٹرکٹیونیس دیکھیں گے کہ جو رجسٹرز ہیں اور جو میموری لوکیشنز خاص طور پہ ٹیمپرری ہیں وہ بار بار استعمال ہوں گی خیر اب آئیے کہ ہم یہ جو تھری ایڈریس کوڈ کی بقیہ چند ایک بینیفٹس والی باتیں ہیں ان کو دیکھ لیں اور پھر ہم ایکچولی یہ جو تھری ایڈریس کوڈ ہے اس کو ہم جنریٹ کریں گے اسٹیک کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ اس کورس میں فی الحال ہم ایسا کوئی آرکیٹیکچر ڈسکس نہیں کریں گے جس میں ہمیں یہ جو اسٹیک اورینٹیڈ کوڈ ہے اس کو جنریٹ کرنے یا اس کے بارے میں ڈسکشن کرنے کی ضرورت پیش آئے گی three address code is reasonably compact operation خاص طور پہ اگر آپ تھرٹی ٹو بیٹ آرکیٹیکچر میں دیکھیں تو ایڈریسز آپ کے ٹپکلی بائٹس یعنی تھرٹی ٹو بیٹس کے ہوتے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ سکسٹی فور بیٹ بھی آ گئے ہیں البتہ یہ جو کمپیکٹنیس ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ایونچولی اٹ سیلف یہ جو تھری ایڈریس کوڈ ہے یہ کمپائلر نے جنریٹ کرنا ہے اس کو کہیں اس نے رکھنا ہے کیونکہ بعد میں آپ دیکھیں گے کہ اس سے ہم ہمارے کیس میں اسمبلی لینگویج کوڈ جنریٹ کریں گے تو یہ نہ ہو کہ یہ آئی آر جو ہے یہ اتنا کمپلیکس اور اتنا بڑا ہو جائے کہ اس کو فردر پروسیس کرنا ہی مصیبت بن جائے تو یہ نہ سمجھیے کہ جو کمپائلر ہے وہ اپنی سٹیجز کے حوالے سے ایسی کاروائی کرے جو اگلی سٹیج کے لیے دقت طلب ثابت ہو تو ایسا کام تو ہم چاہیں گے کہ کمپائلر کے ماڈیول جو ہیں وہ نہ کریں سو اس لحاظ سے جو اسٹیک کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی کہ اس کا بھی کوڈ ایکچولی بڑا کمپیکٹ ہے تو تھری ایڈریس کوڈ جو ہے یہ بھی ریزنیبلی کمپیکٹ ہے اور اس میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے کہ آپریشنس جو ہیں ان کے لیے اور ایڈریسز کے لیے ہمیں زیادہ میمری ریکوائرڈ نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے اس کوڈ کو بھی تو ایونچولی میمری میں ہی اسٹور کرنا ہے کیونکہ دیکھیے کمپائلر ایک اپلیکیشن ہے وہ جب چل رہا ہوتا ہے وہ بھی میموری استعمال کرتا ہے تو یہ نہ ہو کہ کمپائلر کو چلانے کے لیے آپ کو گیگا بائٹس میں میموری چاہیے تب جا کے وہ کمپائلر اپنا کام کرے گا وہ انریزنبل سی بات ہے اچھا یہ اب جو بات ہے یہ ہمارے حق میں بڑے فائدہ مند بھی ہے اس سے ہمیں وہ جو ٹارگیٹ مشین کے بارے میں سوچنے میں بھی بڑی آسانی ہوگی وہ یہ کہ many modern processors implement three addresses three address operations three address model models they properties where اب یہاں پہ دو تین باتیں کہ جو آج کل کے پروسیسز ہیں انٹیل ہے اسپارک چپ ہے آئی بی ایم کا پاور پی سی چپ ہے and so on MIPS chips ہیں اینی ویز اس طرح کے آج کل کے جو پروسیسز آپ دیکھتے ہیں ان میں ٹپکلی جو اس کے اگر آپ اسمبلی لینگویج کو دیکھیں یا اس کا جو انسٹرکشن سیٹ ہے اس کو دیکھیں تو جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ ٹپکلی تھری ایڈریس موڈ میں وہ کام کرتا ہے اور ایک لحاظ سے یہ جو آئی آر ہم جنریٹ کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ three address code models their properties well اب یہاں پہ تھوڑی سی میں بات کر دوں کہ اگر آپ انسٹرکشن سیٹ یاد کریں جو آپ نے اسمبلی لینگویج میں کیا تھا تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ ٹپکلی جہاں پہ میمری ٹو میمری انسٹرکشنس تھی موو کہ بھائی میمری سے رجسٹر میں لے آؤ یا لوڈ تھی یا رجسٹر سے اسٹور کر دو میمری میں بعض کا تو میمری میں ہی کچھ کاروائی کر سکتے تھے جیسے انکریمنٹ یہ جو سی پلس پلس کا آئی پلس یا پلس پلس آپریٹر ہے یا سی کا وہ ایکچولی میمری میں ہی چیز کو انکریمنٹ کر دیتا ہے اور اسی طرح جو آپریٹرز ہیں اگر آپ ریتھمیٹک آپریٹرز دیکھیں بائنری بھی آپ بے شک دیکھ لیں جو بولین آپریٹرز ہیں کمپیرزنس میں وہ ٹپکلی اس میں دو آپرینٹس ہوتے ہیں اور اگر وہ ایڈ انسٹرکشن ہے یا سبٹریکٹ انسٹرکشن ہے وہ ٹپکلی دو ایڈریسز کو لے گی اور ان کا جو رزلٹ بنے گا وہ کسی ایڈریس میں اسٹور کرے گی اور بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ٹپکل ایڈریسز ہیں یہ رجسٹرز ہوں گے کیونکہ اگین یہ آپ پڑھ چکے ہیں آرکیٹیکچر میں اور دوسرے کورسز میں کہ اگر چیزیں رجسٹرز میں موجود ہوں تو آف کورس یہ جو سارے آپریشنز ہیں یہ تو سی پی یو اسپیڈ پہ چلیں گے اگر میمری سے چیزیں لانی پڑ گئیں تو وہ پھر ٹائم اس میں درکار ہوتا ہے لیکن یہ جو آپریٹرز ہیں سارے یہ ٹپکلی بائنری اگر ہیں تو وہ دو جو آپرینس ہیں ان کو لے کے رزلٹ جو ہے کسی اور جگہ آپ اسٹور کریں گے تو یہ جو تھری ایڈریس کوڈ جو تھوڑا سا ہم نے دیکھا ہے اور بعد میں ہم دیکھیں گے وہ ایک لحاظ سے اسمبلی لینگویج کے قریب ہے اور اسمبلی لینگویج کا ماڈل جو ہے اگر آپ کافی آرکیٹیکچرز دیکھیں بے شک وہ مپس ٹائپ مشین ہو یعنی کہ رسک ٹائپ ہو جو کہ رجسٹر اورینٹیڈ زیادہ ہوتی ہے اس میں بھی یہی ہوگا کہ دو لوکیشنز یا دو آپرینس کو لے کے ان پہ آپریٹ کر کے اس کا ریزلٹ جو ہے کسی اور لوکیشن میں ڈال دو تو ایک لحاظ سے اگر ہم آئی آر جو ہے وہ تھری ایڈریس کوڈ بنا دیں تو ہم آلموسٹ وہ اسمبلی لینگویج ہی جنریٹ کر رہے ہیں ہاں اس میں اب وہ ایکچوئل آپرینس کو لانا ان اسپیشل انسٹرکشنس کو لانا ان ایکچوئل رجسٹرس کو لانا وہ ٹھیک ہے ہم بعد میں کریں گے اور اس کے اوپر ہم تھوڑی سی آپٹمائزیشن بھی کریں گے اسپیس کنزرویشن کے حساب سے لیکن جو بات یہاں پہ ہے ہمارے حق میں وہ یہ کہ اگر ہم آئی آر کو تھری ایڈریس کوڈ میں جنریٹ کریں تو آلموسٹ ہم نے وہ اسمبلی لینگویج بھی جنریٹ کر دی وہاں پہ سمپلی تھوڑی سی انسٹرکشن کے نام آپریٹر کی جو لوکیشن ہے یہ چیزیں تھوڑی سی تبدیل کریں اور آپ کے پاس پورا اسمبلی لینگویج کوڈ آ گیا تو لگے ہاتھوں یعنی کہ ہم نے آئی آر کے ساتھ ساتھ ایکچولی وہ ٹارگیٹ کوڈ جو تھا اگر ہم اسمبلی لینگویج جنریٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم نے جنریٹ کر لی تو پھر یہی بات کہ many modern processors implement three address therefore three address code models their properties well اچھا اب آئیے اب نے اب جو ہم نے کاروائی کرنی ہے وہ یہ کہ ہم نے آئی آر جنریٹ کرنا ہے اور اس کا ٹائٹل دیکھیے کہ this will be syntax directed translation اور وہ یہ کہ we now consider syntax directed translation using three address code for various programming constructs اور اگلی بات بھی دیکھ لیجئے کہ will start with the assignment statement اچھا اب یہ سینٹیکس ڈائریکٹڈ کیا بات ہوئی دیکھیے ابھی تک ہم نے جو ساری کاروائی کی ہے سیمینٹک انالیسس انالیس کے حوالے سے وہاں پہ یہی تھا کہ ہم نے ایٹریبیوٹ گرامرس کا سہارا لیا لیکن جب ہم نے اس کو یا اس کی جو ایک ایڈ ہاک فارم ہے اس کو استعمال کیا تو پھر ہم کیا کر رہے تھے کیا ہم نے یہ کہ وہ سنپٹس یا وہ رولس کہہ لیں یا ایٹریبیوٹس جو ہم نے سمبلس کے ساتھ ایسوسیٹ کیے اور ان ایٹریبیوٹس کی جو کمپٹیشن ہے اس کے لیے جو کاروائی تھی وہ ہم نے گرامر پروڈکشنس کے ساتھ لگا دی تھی اور مقصد یہ تھا کہ جب بھی کوئی گرامر پروڈکشن استعمال ہوتی ہے چاہے وہ رائٹ right سے لیفٹ یعنی کہ باٹم اپ پارٹس میں اور یہ بھی آپ سوچ لیں کہ اگر آپ لیفٹ سے رائٹ right جا رہے ہیں اگر ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ left hand left hand side کا ایک سمبل لیں گے اور اس کو ایکسپینڈ کر دیں گے جب آپ یہ ایکسپینشن کریں گے تب آپ یہ سنیپٹ جو کوڈ کا ہے یا یہ جو رول ہے اس کو آپ فائر کر دیں گے تو ادھر وے لیکن بات یہ بنی تھی کہ یہ جو طریقہ ہے کہ ہم گرامر کا ہی سہارا لے کے پارسر سے ہی یہ کام کرواتے ہیں کہ لگے ہاتھوں ہمارے لیے انالیسس کرو اور اب ہم یہاں جو بات کر رہے ہیں کہ اس سے ہم ایکچولی آئی آر کو بھی جنریٹ کروا لیتے ہیں اور یہ اس کی مثالیں آپ دیکھ چکے ہیں جب ہم نے وہ خاص طور پہ ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹری کی بات کی تھی کہ کس طرح ہم سنٹیکس ڈائریکٹڈ اگر اسکیم استعمال کریں تو ہمیں وہ پارس ٹری بھی مل جاتا ہے اور یہی بات جو ہے اب ہم ادھر استعمال کریں گے اچھا یہاں پہ ایک بات میں کہتا چلوں کہ سیمینٹک انالیسز ہم نے ایز اے ٹاپک شروع کیا تھا لیکن ایٹریبیوٹ گرامرز کے بارے میں گفتگو کرتے کرتے ہم اس پہ ایڈ ہاک اسکیم پہ آئے اور وہاں سے ہم ایز ایف آئی آر کی طرف چلے گئے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سیمینٹک لفظ جو ہم نے استعمال کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں کافی چیزیں جو پروگرام یا اگر سی پلس پلس کا پروگرام ہے اس کے بارے میں اگر اخذ کرنی ہو تو وہ ہمیں گرامر سے نہیں ملتی اس کے لیے ہمیں یہ ایکسٹرا کاروائی کرنی پڑتی ہے تو اصل میں سیمینٹکس کے حوالے سے ابھی چند ایک اور باتیں ہیں ان میں خاص طور پہ ٹائپ چیکنگ ہے یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پروگرام جب آپ لکھتے ہیں اس میں آپ ویریبلس کی ٹائپ ڈکلیئر کرتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کے بارے میں جو بریفلی ہم نے گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں ویریبلس نے آگے جا کے ایکسپریشنس میں استعمال ہونا ہے اور دوسرا یہ کہ اس ویریبل میں کوئی ویلیو اسٹور ہوگی کیونکہ ایک لحاظ سے ویریبل نیم جو ہے وہ اس میموری لوکیشن کا ایک ایلیس بن جاتا ہے کہ بجائے اس میموری لوکیشن کا ایپسلوٹ ایڈریس یا ورچوئل ایڈریس آپ استعمال کریں آپ اس کی جگہ اس کا ایک نام استعمال کرتے ہیں تو یہ جو میموری ایلوکیشن ہے کہ بھائی جب میرا پروگرام چلے گا اس کو یہ ویریبلس درکار ہوں گے تو یہ ویریبل کیا ہے اس کی ٹائپ کیا ہے یعنی کہ اس میں کس نیچر کی ویلو وہ جو بٹ پیٹرن اسٹور ہوگا وہ کیا ہے اور اگر یہ آبجیکٹ ہے تو ایکچولی اس کے لیے زیادہ میموری درکار ہوگی تو یہ جو ساری ٹائپ چیکنگ ہے اور اس کے بعد آپ ایکسپریشنز میں چلے جائیں وہاں پہ اگر میں فار ایگزامپل ایک انٹیجر کو ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر کے ساتھ ایڈ کروں تو ان کی جو بائنری ریپرزینٹیشن ہے وہ آپ کو پتا ہے مختلف ہے یہاں پہ تو آپ سے وہ سائن میگنیچیوڈ ایکسپوننٹ والا معاملہ کرتے ہیں جبکہ انٹرجرس میں سمپلی ایک سائن بیٹ ہوتا ہے اگر وہ سائن انٹرجر ہے اور اس کے بعد اس کا ایکچوئل میگنیچیوڈ ہوتا ہے تو ان دو فارمس کو میں ایڈ کیسے کروں یا دو اسٹرنگس کو میں ایڈ کر رہا ہوں بلکہ یہاں پہ اگر آپ سوچیں کہ یہ جو سی پلس پلس میں آپریٹر اوور لوڈنگ والی بات ہے یہ کیا ہے سارا ایکچولی وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے دو آپرینس جو ہیں وہ کمپیٹیبل نہیں ہیں تو یہ جو پلس آپریٹر ہے یہ ان دونوں کو پلس کیسے کرے گا اب اسٹرنگ کے کیس میں یہ ہوا کہ بھئی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ان کو کنکیٹنیٹ کر دو یعنی کہ پہلے کو لو اور دوسرا اس کے آگے لگا دو اگر وہ انٹرجرس ہیں تو ٹھیک ہے ان کو ایڈ کر دو اگر وہ دو میٹریسیز ہیں تو پھر کیا کرو اب میٹریسیز کو ایڈ کرنا یا میٹریسیز کو ملٹیپلائی کرنا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں آپریٹر اوور کے ذریعے تو ایکچولی یہ جو ساری کاروائی ہم کر رہے ہیں attribute grammars syntax direct translation semantic analysis اور ایونچولی اب ہم کوڈ جنریشن پہ جائیں گے اس میں یہ ساری باتیں ہیں البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ ان میں سے کچھ کو کورس کی خاطر ہم نے شاید زیادہ پرائرٹی دے دی ہے کہ پہلے ہم آئی آر اس کی جنریشن اور ایونچولی اس سے ٹارگیٹ مشین کا کوڈ جو ہے اس کو نکال کے دیکھ لیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور پھر جیسے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بکیا باتیں ہیں ساری ابھی وہ پروسیجر کالس ہیں اس کے بعد آپ آبجیکٹ اور کلاس ہے اسے آپ سب کلاس کرتے ہیں یہ جو ہائی آر کی ہے اس کو کیسے کمپائلر ہینڈل کرے گا یعنی کہ سیمینٹکس اس کے کیسے ہینڈل کرے گا تو یہ ساری باتیں بھی ابھی ہم نے ڈسکس کرنی ہیں اور یا ایسا کہ اگر ہم اس کورس میں ان ساری باتوں پہ وہ وقت جو درکار ہے وہ نہ دے سکیں تو انشاءاللہ اگلے کسی کورس میں یا اور کورسز میں جب یہ گفتگو ہو تو اس پہ آپ خاص طور پہ دھیان دیجیے گا کہ یہ باتیں کمپائلر نے بھی ہینڈل کرنی ہے تو یہ جو لفظ ہے نا سنٹیکس ٹرانسلیشن والا معاملہ یہ سنٹیکس ڈائریکٹڈ بات جو ہے اس سے دیکھیے ہم کتنے معاملات جو ہیں اپنے طے کروا رہے ہیں ابھی تک جو میجورٹی کام ہے وہ ہم یہ انٹرمیڈیٹ کوڈ اور بعد میں کوڈ جنریشن تک بھی ہم یہ لے کے جائیں گے لیکن یہ جو بقیہ باتیں ہیں سیمینٹک انالیسس کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رہیں یہ نہ ہو کہ اس ساری گفتگو میں ہم اس کو بھول جائیں اور انشاءاللہ ہم یہ ایک دفعہ کاروائی کر لیں کہ یہ سارا کوڈ ایک دفعہ جنریٹ ہو جائے تو پھر ہم واپس آئیں گے بقیہ لیکچرز میں ان چیزوں کو ڈسکس کرنے اور پھر فائنلی یہی ہوگا اس کورس کے آخر میں کہ میں بجائے یہ کہنے کے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے کور کی ہیں میں ایکچولی آپ کو ایک لمبی لسٹ دوں گا کہ یہ چیزیں ابھی کرنے والی ہیں تاکہ اس چیز کا احساس ہو کہ یہ جو کمپائلنگ ٹیکنالوجی ہے یا یہ پوری جو ڈومین ہے اس میں ابھی کافی مواد ہے اور شیورلی ایک انڈر گریجویٹ کورس جو ہے وہ کافی نہیں ہے اس ساری چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے اب ایک لحاظ سے میں گفتگو سے اپنی مین سے ہٹ گیا ہوں لیکن میں یہ چیز کا احساس آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو چیزیں کور کرنی ہیں یا ایز اے کمپائلر ٹیکنالوجسٹ آپ نے جو چیزیں کور کرنی ہیں ان کی تعداد ابھی کافی ہے اور ابھی نہیں تو بعد میں تو اب آئیے یہ جو سینٹیکس ڈائریکٹڈ بات ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ کس طرح ہم گرامر جو ہے لینگویج کی اسی سے ہی آپ یہ جو انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن ہے اس کو جنریٹ کروائیں گے اور جیسے کہ میں نے ارض کیا اے ایس ٹی کا معاملہ ہم کر چکے ہیں تو اب جو گفتگو ہے وہ وہی ہے کہ سینٹیکس ڈائریکٹڈ جو ٹرانسلیشن اسکیم ہے یعنی کہ وہ ایڈ ہاک جو ہے اس کے ذریعے یہ تھری ایڈریس کوڈ بھی آپ جنریٹ کروا لو اور یہ آپ دیکھیں گے کہ کاروائی بڑی سمپل سی ہے تو آئیے اب اس کے سلسلے میں جو تھوڑی سی گفتگو تمہیدن وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر مثالوں میں چلے جائیں گے اور پھر بقیہ آج کا اور اگلے تین چار لیکچر جو ہیں وہ ایکچولی اس ساری یہ جو سنٹیکس ڈائریکٹر ٹرانسلیشن کے ایکچوئل میکینکس ہیں وہ ہم کور کریں گے اور پھر ایونچلی اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح جتنا بڑا مرضی پروگرام ہو اوریجنلی جو سی پلس پلس کا تھا یا جس لینگویج میں بھی تھا اس سے ہم یہ آئی آر جو ہے بڑے اطمینان سے پارسر میں ہی یہ ایبلٹی ڈال کے جنریٹ کروا لیں گے تو یہاں پہ اب یہ بات کہ سب سے پہلے ہم اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ سے شروع کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لحاظ سے آپ جتنی آپ پروگرامنگ کر چکے ہیں تو ایک وہ جو ایک اٹامک سی چیز آتی ہے ایکسیکیوربل اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے وہ ٹپکلی ایک اسائنمنٹ ہی ہوتی ہے کہ آپ کچھ کام کر کے کچھ ایکسپریشن کے ذریعے یا فنکشن کال یا دونوں کا مکسچر نئے ریزلٹ کمپیوٹ کرتے ہیں اور ان ریزلٹ کو لے کے آپ کہیں اسٹور کر لیتے ہیں اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کے ذریعے اور پھر اس ریزلٹ کی ویلو کی بنا پہ آپ کو کنڈیشنل یا لوپ یا جیسے بھی ہے اس کانسٹرکٹ کے ذریعے کاروائی جو آگے بڑھاتے ہیں تو ایک لحاظ سے یہ ایک فنڈامنٹل ایکسیکیوٹیبل اسٹیٹمنٹ ہے تو اس لیے بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چلے ہم پوری سی پلس پلس گرامر کو لیتے ہیں میں ان کانسٹرکٹس کو ان اے سینس جیسے کہتے ہیں فاؤنڈیشن سے شروع کر رہا ہوں بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ہم کنٹرول اسٹرکچرس کی طرف چلے جائیں گے اور ان سے لے کے ہم پھر لارجر کانسٹرکٹس بنا لیں گے پھر پروسیجر کی طرف چلے جائیں گے ایونچولی موقع ملا تو ہم فل فلیج کلاسز کی طرف چلے جائیں گے کیونکہ پروگرامنگ میں اب ہم یہ کانسٹرکٹس جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تو میری تجویز اس وقت یہ ہوگی کہ اب آپ اگر ایک لینگویج کی گرامر دیکھی ہے یا اس کو اس کے ساتھ کچھ کیا ہے تو وہ آپ ذہن میں لے آئیے کہ اب ہم اس گرامر میں جو اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس سے کاروائی شروع کر رہے ہیں تو اب اس بات کو لے کے آگے چلیے اس کی مثال اب میں اسٹریٹ کہ بھائی یہ ایک اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس سے جو ٹرانسلیشن اسکیم کے حوالے سے کاروائی ہمیں کرنی ہے وہ کیا ہے تو اب آپ اس کو دیکھ لیجئے یہاں پہ میں نے ایک جنیرک سی اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ پروڈکشن کے کالم میں کہ S goes to I D equal E اس میں ایس جو ہے ایونچلی آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ سمبل ہے یعنی کہ ایک جو نان ٹرمینل گرامر میں ہے اس میں ایس کا مطلب ہوگا اسٹیٹمنٹ اسٹیٹمنٹ جیسے کہ میں نے عرض کیا کون سی ہوتی ہیں ٹپکلی آپ کی اسائنمنٹ ہیں اس کے بعد آپ کی کنٹرول اسٹرکچرز ہیں اف دین ایلس ہے پروسیجر کالس ہیں وغیرہ وغیرہ یہ یہ وہ اسٹیٹمنٹس ہیں اور آپ مختلف اس طرح کی اسٹیٹمنٹس لینئرلی لکھ کے آپ اپنا ایک پورا پروگرام کمپوز کرتے ہیں اب یہ جو نوٹیشن ہے کہ آئی ڈی ایکول ای اس پہ آپ سمجھ کے ہوں گے کہ ٹپکلی اسائنمنٹ میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک ایل ویلیو اس کو ٹپکلی کہتے ہیں کہ ایک لوکیشن ہے جس کے اندر ایک ایکسپریشن کی ویلیو اسٹور کی جا سکتی ہے یہاں یہ میں میں کہتا چلوں کہ یہ آئی ڈی جو ہے یہ آپ بعد میں یا پروگرامنگ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ پوائنٹر ریفرنس بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ وہ اسٹار پی کہیں گے یا یہ ایک رے ریفرنس ہو سکتا ہے آئی ڈی اس کے بعد ٹپکلی اینگل بریکٹس میں کوئی انڈیکس ہوگا یا ملٹیپل انڈیسیز ہوں گے تو وہ جو باتیں ہیں وہ ٹھیک ہے ہم بعد میں کریں گے لیکن اگر میں ایک سمپل سی اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کے بارے میں پوچھوں کہ اس کا گرامیٹیکل اسٹرکچر کیا ہے یعنی کہ وہ سی ایف جی کے حوالے سے تو آپ کہیں گے کہ ٹپکلی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک ویریبل ہوتا ہے اس کے بعد ایکول سائن عموماً لینگویجز میں آپ کو یہی نظر آتا ہے پیسکیل کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ وہاں پہ کولن ایکول استعمال ہوتا ہے چلیں وہ ایک نوٹیشن لیکن ٹپکلی ایکول سائن اور اس کے بعد رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایکسپریشن ہوگا ایکسپریشن جو ہے وہ ریتھمیٹک بھی ہو سکتا ہے وہ بولین بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ٹرو فالس نکل سکتا ہے اور اس ایکسپریشن میں کیا ہوگا یہ ایکسپریشن گرامرز اب ہم اتنی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ میرے خیال میں یہاں پہ وہ تفصیل گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں تو یہ ایک simple generic common assignment statement ہے جو اب آپ کے سامنے ہے تو اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے تھری ایڈریس کوڈ کے حوالے سے وہ کاروائی اب یہ ہے اب یہاں پہ ایک لحاظ سے آپ اس کو پروگرامنگ اسٹیٹمنٹ سمجھ لیجیے یعنی کہ اگر آپ گیک کی کی کی سینس سینس میں میں سوچ سوچ رہے رہے ہیں ہیں یا یا کوڈ سی پلس پلس ایک اسٹیٹمنٹ کے سلسلے میں سوچ رہے ہیں تو آلموسٹ ایسے ہی سمجھ لیجیے اس سے سمجھنے میں آسانی ہوگی تو پہلا کام میں نے یہ کیا کہ P equal lookup I D dot name اب یہاں پہ تفصیل ابھی بات ہوگی لیکن ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو آئی ڈی ہے اس کا جو نام ہے یعنی کہ ایکس وائی زی یہ ایونچولی میں سمجھوں گا کہ میموری اس کو کہیں الوکیٹ ہوئی ہے اصل میں آپ دیکھیں گے کہ فی الحال میں اس کو ایک سمبل ٹیبل سے ہی نکالوں گا یہ سمبل ٹیبل کی بات بھی ابھی ہوگی لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کا جو ایکچوئل نام ہے یہ ایکچولی سمبل ٹیبل میں اس کی جو لوکیشن ہے اس کو میں لوں گا اور اس کا ریفرنس جو ہے یہ میں پی میں رکھ رہا ہوں سمجھے جیسے کہ پی ایک پوائنٹر سا ہے اور اس کے بعد میں ایک فنکشن اور بناتا ہوں امٹ امٹ یہ کرے گی کہ یہ جو پی میں میں نے اس آئی ڈی کا نام جو ہے ایکس وائی زی ویور جو بھی آپ نے اس کا نام رکھا ہے ویریبل کا اس کو ایز اے اسٹرنگ فرض کریں پرنٹ کرتی ہے یہ بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ یہ جو تھری ایڈریس کوڈ ہے یہ ایکچولی جاتا کہاں پہ ہے لیکن فی الحال یہ سوچیں کہ اسکرین کے اوپر یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ امٹ نے سب سے پہلے آئی ڈی ڈاٹ نیم یعنی کہ ایکس وائی زی اس کو پرنٹ کیا اس کے بعد ایکول سائن پرنٹ کیا اور اس کے بعد ای ڈاٹ پلیس اب ایک لحاظ سے یہ جو ڈاٹ نوٹیشن ہے یہ ان سمبلس کے ایٹریبیوٹس ہیں آئی ڈی ڈاٹ نیم جو ہے یہ نیم اس آئی ڈی سمبل کا ایک ایٹریبیوٹ ہے وہی ایٹریبیوٹ گرامرس کے حوالے سے اور اس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ ایٹریبیوٹس میں ہم ان چیزوں کے نام بھی رکھتے ہیں آئی ڈی ڈاٹ نیم اس ویریبل نیم کا اس آئیڈینٹیفائر کا ایکچوئل نام ہوگا وہ ایکس وائی آئی جے اب اسی طرح یہ جو ای ڈاٹ پلیس یہ پلیس جو ہے یہ ای e کا ایک ایٹریبیوٹ ہے اور ایونچولی بعد میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہم اس ایکسپریشن کا جو ریزلٹ ہے اس کا ہم ریفرنس یا پوائنٹر یا ایک ویریبل نیم ہم جو بنائیں گے وہ ای ڈاٹ پلیس میں ہم رکھیں گے اور یہاں پہ وہ ویلیو ہوگی تو ایونچلی بعد میں جیسے کہ مثال میں آپ دیکھیں گے یہ اسٹیٹمنٹ جب امٹ ہوگی تھری ایڈریس کوڈ کے حوالے سے تو وہ کہہ یہ رہی ہوگی کہ ای e کی جو ویلو ہے جو کمپیوٹر ویلو ہے اس کو اب اسائن کر دو یہ جو آئی ڈی ہے جس کا ریفرنس ہم ہم اب یہ پی میں رکھ رہے ہیں ایونچولی ابھی آپ اس اسٹیٹمنٹ یہ جو امٹ ہے یا جو لک اپ ہے اس کو ایز از دیکھ لیں اس کی جو ڈیٹیلس ہیں وہ ہم مثال میں جا کے دیکھیں گے تو فی الحال میں ان اے وے اس چیز کو کور کر رہا ہوں کہ بعد میں جب مثال ہم کریں گے تو وہاں پہ ان کی ایکچوئل مکینکس اور پھر یہ ایونچولی کر کے رہے ہیں وہ بات جو ہے وہ صاف ظاہر ہو جائے گی تو اس حوالے سے اب یہ بقیہ چیزیں بھی دیکھ لیجئے کہ ہماری جو گرامر ایکسپریشن کی تھی اس میں ٹپکلی ای e کے جو رولز تھے وہ اس ٹائپ کے تھے E goes to E plus E E goes to E times E E minus E E plus E اس میں آپ بے شک ایڈیشنل بھی چیزیں ڈال دیجئے ماڈ آپریٹر ڈال سکتے ہیں ایکسپلنسیشن ڈال سکتے ہیں لیکن یہ جو گرامر والی بات تھی کہ ایکسپریشن گرامر ٹپکلی ہوتی کیسی ہے یہ اب وہی بات آ رہی ہے کہ ای جو ہے اس میں اس فارم کی اسٹیٹمنٹس ہوں گی گرامر کی کہ E E goes to plus E اور اس حوالے سے اب کیا ہوگا کہ یہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ای e ہے ہے یہ ایک ایکسپریشن اور اس میں ہم جہاں تک اب وہ پارسنگ کے حوالے سے نہیں ہم اب ایکچوئل لیٹ سے وہ جو ڈریس کوڈ ہم جنریٹ کر رہے ہیں جو کہ اس کمپٹیشن کو کیپچر کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ جو پلیس ایٹریبیوٹ ہے اس کو ہم ایک فزیکل لوکیشن دلوا رہے ہیں یہ میموری میں یہ نیو ٹیمپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکچولی وہ ٹی ون ٹی ٹو جو والی بات آپ نے دیکھی تھی پہلے یہاں سے اب وہ آئے گی کہ ہم اس کو ایک ٹیمپرری لوکیشن دیں گے تاکہ اس کا ریزلٹ یہاں پہ اسٹور ہو سکے اور اس ٹیمپرری لوکیشن کا جو ریفرنس ہے بے شک وہ پوائنٹر ہو وہ ایک رے انڈیکس ہو وٹ ایور وہ ریفرنس ہم اس کے پلیس ایٹریبیوٹ میں ڈال دیں گے اور پھر دیکھیے کیا ہوگا کہ ای ڈاٹ پلیس مٹ جب کیا تو یہاں پہ کیا ہوگا یہی جو اس کو لوکیشن ابھی ملی ہے نیو ٹیمپ سے اس کو ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ رکھ کے ایکول اور پھر دیکھیے E one dot place plus E two dot place یعنی کہ یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دو گرامر سمبلس ہیں ان دونوں کے جو ریزلٹس اس کے ان دونوں کے ڈاٹ پلیس ایٹریبیوٹ یا پلیس ایٹریبیوٹ میں اسٹورڈ ہیں ان دونوں کو لے کے ان کو ایڈ کرو اب یہاں پہ دیکھیے وہ فل تھری ایڈریس کوڈ اب آ گیا ہے اس میں دو آپرینٹس ہیں ای ون ڈاٹ پلیس اور ای ٹو ڈاٹ پلیس اور ان دونوں کو ایڈ کر کے ریزلٹ جو ہے وہ ای ڈاٹ پلیس میں اب اسٹور ہو رہا ہے تو یہاں پہ وہی ساری باتیں کہ تھری ایڈریس کوڈ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور وہ ساری ایٹریبیوٹ گرامرس والی کاروائی جو ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے اور تیسرا یہ کہ اب یہ آلموسٹ پروگرامنگ اسٹیٹمنٹ بن رہی ہیں یہ ہم وہ جو ایٹریبیوٹ گرامرس میں ایک لحاظ سے جنیرکنیس شو کر رہے تھے اب تو یہ آلموسٹ وہ ایڈ ہاک اسکیم ہے اور ایونچولی یہی ہوگا بلکہ آپ جب یک کے اندر یہ کاروائی کریں گے تو اس یک جو اسٹیٹمنٹس کا سینٹیکس ہوگا ان کی فارم جو ہوگی وہ بالکل ایسے ہوگی ٹھیک ہے آپ وہ امٹ کی جگہ میں بھی کچھ اور چیز استعمال کر لیں گے اب یہ اسکیم جو ہے کچھ آپ لیٹ سے اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اس بنا پہ آپ یہ بقیہ کاروائی تیزی سے دیکھ لیجئے کہ اگر E goes to E times ہی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ ای ڈاٹ پلیس جو ہے اس کے ایٹریبیوٹ پلیس کو ہم ایک نئی لوکیشن دلوا رہے ہیں تاکہ اس کا ریزلٹ یہاں پہ اسٹور ہو سکے اور اس کے بعد E dot place equal E one dot place times E two dot place پھر وہی اسٹیٹمنٹ سمپلی آپریٹر جو ہے وہ بدل گیا ہے آگے چلیے E goes to minus E یہ وہ یونری مائنس ہے کہ ایک ایکسپریشن کو نگیٹ کر دو یہاں پہ کیا ہوگا کہ ای ڈاٹ پلیس کو ہم نے پھر ایک نئی جگہ دلوائی ایک ٹیمپرری دلوایا اور یہ کہ E dot place equal minus E one dot place یہاں پہ اب ایک لحاظ سے یہ جو تھری ایڈریس کوڈ کا ہم ایک سنٹیکسا بنا رہے ہیں کہ اگر یہ مائنس سائن ایک آپرینٹ کے ساتھ لگا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آپرینٹ کو لے کے اس کی ویلیو کو نگیٹ کر کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ویریبل ہے یا ای ڈاٹ پلیس ہے اس میں اس کو اسٹور کر دو تو یہ وہ یونری مائنس والی بات ہے یہاں پہ اب وہ پرنتھسیز والا ایکسپریشن ہے سمپل سی بات ہے کہ E dot place is to E one dot place اب یہاں پہ دیکھیے میں نے ای ڈاٹ پلیس کو ایک نیا ٹیمپرری نہیں دلوایا اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ای e ون میں ہی جو چیز پڑی ہے اسی کو میں دوبارہ استعمال کر لیتا ہوں تو اگر ای ون ڈاٹ پلیس کسی لوکیشن میں ہے یا اس میں کوئی ریفرنس ہے تو سمپلی میں اس کو یہاں پہ اب استعمال کر لیتا ہوں اب finally E dot I D یہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ E dot I D E dot نم اس طرح کی کاروائی ہم نے کی تھی آپ بے شک اس میں فلوٹنگ پوائنٹ نمبرس بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ بے شک آپ پروسیجر کال بھی ڈال دیں تو یہاں پہ اب کیا تھا کہ ہم لک اپ کرتے ہیں آئی ڈی ڈاٹ نیم اور یہ لک اپ کہاں سے ہوتا ہے یہ بھی تھوڑی دیر میں اور اس لک اپ کے نتیجے میں ہم یہ اسٹیٹمنٹ جنریٹ کرتے ہیں E dot place equal P یعنی کہ یہ جو ایکسپریشن کا پلیس ایٹریبیوٹ ہے اس کو ہم اب یہ اسائن کریں گے پی اب دیکھیے یہاں پہ پھر میں نے نیا ٹیمپ نہیں جنریٹ کیا کیونکہ جو پی ہے وہ ایکچولی ایک لوکیشن کو ریفرنس کرے گا ایکس وائی زی جو بھی ہے اور اس پنا پہ جو بھی ہمیں ریزلٹ یہاں سے ملے گا لک اپ سے وہ ریفرنس جو ہے وہ ہم ای ڈاٹ پلیس جو ایٹریبیوٹ ہے اس میں اسٹور کر دیں گے اچھا اس کے اندر ہم نے یہ جو لک اپ والی ایک کاروائی کی ہے اس کے لیے تھوڑی سی گفتگو کرنی پڑے گی میں نے عرض کیا تھا کہ پارسنگ جو ہے اس میں اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں کہ اسکینر جو ہے آپ کو وہ ٹوکنس دیتا ہے ٹوکنس کے اندر کیا ہوگا آپ اگر اپنے پروگرام کو دیکھیں تو اس میں کی ورڈز آپ کو ملتے ہیں اسپیشل کیریکٹرس ملتے ہیں جیسے کرلی بریس ہے کلوز کرلی بریس ہے کولن ہے اس کے بعد اس میں اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں پروگرامنگ کے حوالے سے ذرا دیکھیں اسٹیٹمنٹس میں کیا ہوتا ہے اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ ہے ایلس ہے وائل لوپس ہیں فور لوپس ہیں پروسیجر کالس ہیں ایونچولی ان میں چند چیزیں استعمال ہوتی ہیں جن سے یہ ساری مشینری جو ہے یہ بنتی ہے ان میں ایک اہم چیز ہے ویریبلس اب ویریبلس آپ استعمال کرتے رہے ہیں لیکن یہاں پہ اب ویریبلس کے بارے میں آپ نے ذرا ڈفرینٹلی سوچنا کہ یہ جو ویریبلس ہیں یہ آپ جب آخر میں مشین کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہاں پہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میمری میں یعنی کہ مشین کی میمری میں ان ویریبلس کو کوئی لوکیشن ملے گی اگر آپ وہ ڈکلیئر کرتے ہیں جیسے انٹ آئے یا فلوٹ آئے یا کیریکٹر سی وریور تو آپ کمپائلر سے کہتے ہیں کہ یہ میمری ایلوکیٹ کروانے کا جو معاملہ ہے بندوبست تم کرو یہ میں نہیں کروں گا اچھا اگر یہ ویریبلس ڈائنامک ہے یعنی کہ فنکشن کال میں ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بنتے ہیں جب تک کہ فنکشن چل رہی ہے اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ویریبل جو ہیں وہ اسٹیک میں ایلوکیٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو فزیکلی جو لوکیشن جدھر ان کی ویلو نے اسٹور ہونا ہوتا ہے وہ رن ٹائم اسٹیک میں بنتی ہے آپ ایکسپلسٹلی بھی ایلوکیٹ کروا سکتے ہیں میموری یہ جو نیو آپریٹر ہے یا میلک ہے یا جاوا میں تو ہوتا ہی ایسے ہے کہ جب بھی آپ کو ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں تو آپ کو وہ نیو کے ذریعے اس کو بنوانا پڑتا ہے نیو کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ رن ٹائم پہ میمری کا حصہ کچھ جو کہ اس ویریبل یا اس آبجیکٹ کے سائز کے برابر ہے وہ آپ کو کنٹینگوس لوکیشن ملتی ہیں اور اس کا ایک ریفرنس ایک پوائنٹر آپ کو مل جاتا ہے اور پھر آپ وہ پوائنٹر کے ذریعے اس میں چیزیں جا کے اسٹور کرتے ہیں لیکن یہ جو ساری باتیں ہیں کہ کون سے ویریبل ہیں ان کی ٹائپ کیا ہے ان کو ایونچولی کتنی جگہ درکار ہوگی اور پھر یہ بات میں نے کی تھی کہ ایکسپریشن میں جب ویریبلس آپس میں آپریٹرس کے ذریعے ایڈ ملٹیپلائی ڈیوائڈ یا ایسینس کے ساتھ کاروائی ہو رہی ہے تو آپ نے یہ بھی چیز دیکھنی ہے کہ کیا میں اسٹرنگ کو ایک انٹرجر سے ایڈ بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں ایک سائڈ پہ میٹرکس ہے دوسری سائڈ پہ اسٹرنگ ہے ادھر ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہے ادھر ایک انٹرجر ہے تو کیا یہ چیزیں آپس میں کمبائن بھی ہو سکتی ہیں کہ نہیں آپریٹرس کے ذریعے ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو ان ویریبلس کے بارے میں کچھ بک کیپنگ کرنی پڑتی ہے اور بک کیپنگ کا جو جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان ویریبلس کو جیسے ہی ان پٹ میں آپ کو وہ ملتے ہیں ٹپکلی اسکینر سے تو آپ ان کو ایک ٹیبل میں اسٹور کر لیتے ہیں اچھا اب یہ ٹیبل کیا چیز ہے ذرا ڈیرا اسٹرکچر میں یاد کیجیے وہ جو ٹیبل ڈیرا ٹائپ ہم نے بنائی تھی کہ اس میں ہم ایک اسٹرنگ کے ذریعے ٹیبل میں چیزوں کو ڈالتے تھے اور اس, اس کو ہم کہتے تھے یہ کی ہے اور اس کی کے ساتھ پھر ہم اور کئی ایٹریبیوٹس یاد ہے وہ مثال جیسے ٹیلیفون ڈائریکٹری ہے اس میں نام ہے اس کے ساتھ ٹیلیفون ایڈریس ہے اس کے ساتھ پھر اس شخص کا پتہ ہے وغیرہ وغیرہ تو ہم کہتے یہ تھے کہ اس کے نام کو ایز اے کی لے کے ہم اسٹور کریں گے ٹیبل میں اور اس کے ذریعے پھر ہم اس کے وہ جو بکیا ایٹریبیوٹس ہیں ان کو یا تو اسٹور کروا لیں گے یا ان کو ہم نکلوا لیں گے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے پھر یاد ہے ہم نے وہ ساری ہیشنگ کا معاملہ کیا تھا البتہ یہ بھی میں نے کہا تھا کہ جہاں تک اس کی اسٹوریج کا تعلق ہے اس میں ٹھیک ہے آپ وہ بی ایس ٹیز یا ای وی ایل ٹریز بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اب واپس آئیے کہ ایک ٹیبل اسٹرکچر ہم بنوائیں گے اور جیسے جیسے ہمیں یہ ویریبلس اور ان میں آپ بلکہ پروسیجرس بھی شامل کر لیجیے ان میں کلاس نیمس بھی شامل کر لیجیے کہ کلاسز بھی جو ہیں وہ بھی ایک لحاظ سے بک کیپنگ ان کے لیے بھی درکار ہوگی کہ یہ کلاس ہے کیا اس کے کتنے ایٹریبیوٹس ہیں اس کے کتنے میتھڈس ہیں ان کے میتھڈس کا نام کیا ہے ہر میتھڈ کی آرگیومنٹس کیا ہیں کتنی ہیں وہ اس کی ریٹرن ٹائپ کیا ہے اس کے بعد میں وہ جو کانسٹ والی بات ہے لیکن اگر آپ جاوا میں چلے جائیں تو پھر اور بات آ جاتی ہے انہیریٹنس کی بات آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ سیمینٹکس کی بھی ہیں کچھ بک کیپنگ کی بھی ہیں تو یہ ساری باتوں کو مینج کرنے کے لیے یا even as simple as this کہ بھائی میرے جتنے ویریبلس ہیں ان کی ٹائپ ان کے نام جو ہیں وہ تو یاد رکھو تاکہ بعد میں جب ایکسپریشنز میں ان کا ریفرنس آئے تو تم چیک کر سکو کہ بھائی یہ ایکسپریشن میں یہ انوالو ہو بھی سکتے ہیں کہ نہیں اور ایونچلی بعد میں ان کے لیے میموری ایلوکیٹ کرو کیونکہ رن ٹائم پہ ان کو میموری چاہیے ہوگی ان ساری باتوں کے لیے ٹپکلی جو کاروائی کی جاتی ہے وہ یہ کہ as a mean of scanning سے ہی آپ یہ سمبل ٹیبل جو ہے اس کو ساتھ لیے چلتے ہیں تو آپ اپنی کتاب میں دیکھیں گے کہ اگر آپ کمپائلر کی ساری سٹیجز دیکھیں maybe you top to down دیکھیں کہ اسکیننگ پھر پارسنگ پھر آپٹومائزیشن پھر back end and so on ان ساروں کے ساتھ یہ سمبل ٹیبل کا ریفرنس ہوگا کہ یہ سمبل ٹیبل جو ہے ہر جگہ یہ استعمال ہوتا ہے اور ہر اسٹیج جو ہے وہ سمبل ٹیبل کو کسی ضرورت کے تحت استعمال بھی کرتی ہے یعنی کہ اسے انفارمیشن لیتی بھی ہے اور اس میں انفارمیشن ڈالتی بھی ہے یہ ہم دیکھیں گے جیسے کہ میں نے ارض کیا ٹائپ چیکنگ جو ہے وہ سیمینٹکس ہے کہ یہ ویریبل جو ہے اس کی ٹائپ کیا ہے اگر وہ انٹیجر ہے تو کمپائلر فوراً سمجھ جائے گا کہ اس کو مجھے رن ٹائم پہ فرض کریں وہ 32 بٹ انٹیجر مشین ہے تو اس کو چار ایلوکیٹ کرنے ہوں گے اگر کیریکٹر ہے تو ایک بائٹ ایلوکیٹ کرنا ہوگا اگر وہ اسٹرنگ ہے تو مے بی اس کو زیادہ اگر وہ ارے ہے تو ارے کا سارا جو سائز ہے ڈائمینشن اگر اسٹیٹکلی ڈکلیئرڈ ہے تو اس کی بنا پہ آپ وہ اسٹیٹکلی ایلوکیٹ کر سکتے ہیں اینی ہاؤ یہ باتیں جو سمبل ٹیبل والی ہیں یہ ہم نے ایز اے ٹاپک ابھی تک ڈسکس نہیں کی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایز اف یہ ایک اینٹی ہے جو کہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہی ہے اور اب آہستہ آہستہ اس کو ہم زیادہ اجاگر کریں گے جب ہم نے اسکیننگ کی تھی اس وقت ہم نے کوئی خاص بات نہیں کی تھی پارسنگ بھی کی تھی اس وقت ہم نے کوئی تھوڑی سی بات کی تھی کہ سمبل ٹیبلز کیا ہوتے ہیں لیکن اب آہستہ آہستہ اس سمبل ٹیبل کی جو اہمیت ہے اس کی ضرورت جو ہے اور اس میں کیا کیا کرنا ہے وہ اب سامنے آ رہی ہے اور یہ جو لک اپ والی بات ہے اور بقیہ بھی اور بھی آپ چیزیں دیکھیں گے یہ ہمیں اب درکار ہوں گی تو آئیے تھوڑی سی سمبل ٹیبل کے حوالے سے کہ ہمیں سمبل ٹیبل یا وہ ٹیبل ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے اس سے ہمیں کیا درکار ہوگا جب ہم کمپائلنگ کے حوالے سے اس آئی آر جنریشن اسٹیج میں بیٹھے ہیں the translation symbol table for identifiers and temporaries اب یہاں پہ سمپلی میں نے یہ دو کی بات کہی ہے آئیڈینٹیفائرز اور ٹیمپریز لیکن بعد میں آپ دیکھیں گے کہ جو ٹائپس ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کلاس نیمز ڈکلیئر کرتے ہیں پروسیجرز ڈکلیئر کریں گے ان کے بارے میں بھی انفارمیشن جو ہے وہ بھی ہم سمبل ٹیبل میں ڈال سکتے ہیں لیکن فی الحال یہ کہ اس ٹرانسلیشن اسکیم میں ہمیں آئیڈینٹیفائرز اور ٹیمپریز جو ہیں ان کو یاد رکھنے میں وہ کیا ہیں ان کی ایونچولی ٹائپ کیا ہے اس کی خاطر سمبل ٹیبل درکار ہے parser encounters identifier symbol table یہ خاص طور پہ آئیڈینٹیفائر کے حوالے سے یہ جو ٹیمپریز ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعد میں ہم جب ایکسپریشنس کو ہینڈل کرتے ہیں وہاں پہ ان کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن یہ کہ اب ذرا دیکھیے کہاں پہ ہم واپس چلے گئے پارسر میں یعنی کہ پارسر کو ہی جب ایک آئیڈینٹیفائر ملتا ہے ٹپکلی وہ اسی وقت اس کو سمبل ٹیبل میں انسٹال کرے گا اور اگر آپ وہ ہیشنگ کے سینس میں سوچ رہے ہیں تو وہ جو آئیڈینٹیفائر کا ایکچوئل نام ہے وہ ایکس وائی زی یا امپلائی ون امپلائی ٹو یا ڈپارٹمنٹ جو مرضی آپ کے ویریبلز ہیں اس پورے اسٹرنگ کو ایز اے کی استعمال کر کے وہ ٹیبل میں اسٹور ہو جائے گا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ بعد میں اس کے کی کے ساتھ وہ جو بکیا ایٹریبیوٹس ہیں وہ بھی کافی بعد میں بھی اور ابھی بھی تھوڑی دیر میں آپ کو نظر آئے گا ویلیو تو اب آپ کو صاف نظر آ رہی ہے کہ اس آئیڈینٹیفائر کی جو ویلیو کمپیوٹ ہوتی ہے وہ بھی ہم ادھر رکھیں گے لیکن ایونچولی سمبل ٹیبل میں ایکچولی اور کافی چیزیں آئیں گی تو ایک یہ ایک اہم اب یہ نہ کہ یہ کہ ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے بلکہ یہ ایک اہم ڈیٹا اسٹرکچر ہے کیونکہ اس کو ہم نے کمپائلر کی اس اسٹیج میں خاص طور پہ کافی استعمال کرنا ہوگا جب ہم آئی آر جنریٹ کر رہے ہیں سمبل ٹیبل کین بھی implemented as a hash table اور using some other efficient data structure for tables یہاں پہ میں نے ویری کامن تھنگ لیکن اب جو بائنری سرچ ٹریز ہیں B S Ts A V L trees وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ کو عموماً یہ نظر آئے گا کہ ہیش ٹیبلز استعمال ہوتے ہیں کیونکہ ٹپکلی آپ نے کوئی جسے کہتے ہیں نا اس کو سارٹیڈ آرڈر میں ویریبل نیمز کو پرنٹ نہیں کرنا ہوتا ہاں یہ کمپائلرس کرتے ہیں کہ آپ کے وہ ویریبلس کا ایک قسم کا ٹیبل سا بنا دیتے ہیں کہ کون سا ویریبل کہاں استعمال ہوا اسٹیٹمنٹ وائز اور اس کو وہ پھر سارٹ کر کے وہ پرزینٹ کرتے ہیں تو عموماً آج کل کے کمپائلرز میں سمبل ٹیبلز جو ہیں وہ ایز اے ہیش ٹیبل کیونکہ آپ نے چیزیں اسٹور کرنی ہوتی ہیں ریٹریو کرنی ہوتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک افیشینٹ ڈیٹا اسٹرکچر چاہیے کہ چیز کو ڈالو چیز کو نکالو یہ نہیں کہ ساری چیزوں کو پرنٹ کرو سورٹڈ آرڈر میں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہیشنگ جو ہے یا ہیش ٹیبلز جو ہیں وہ اس معاملے میں انتہائی افیشینٹ ہیں کیونکہ وہ آلموسٹ ایک قسم کا ارے ریفرنس بن جاتا ہے دا روٹین لک اپ نیم یہ جو ہم نے ابھی استعمال کی ہے وہ کرتی یہ ہے جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ it checks if there is an entry for the name and the symbol table یعنی کہ اب آپ وہ ہیشنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بے شک سوچ لیجئے کہ یہ نیم جو ہے ایک اسٹرنگ ہے ایک کی ہے اس کو لو اور ٹیبل میں جا کے دیکھو کہ یہ موجود ہے کہ نہیں اگر تو ہے تو پھر مجھے سمپلی یس نو نہ کہو بلکہ مجھے وہ لوکیشن بتا دو یعنی کہ پرہیپس وہ ٹری نوڈ ہے اگر وہ اے وی ایل ٹری ہے یا ہیش اگر وہ ارے ہے تو ٹھیک ہے مجھے ارے میں وہ ریفرنس دے دو کیونکہ اس ریفرنس کی بنا پہ مجھے ایکچولی وہ جو بکیا ایٹریبیوٹس ہیں وہ درکار ہوں گے یہ وہی بات وہ ٹیلی فون ڈائریکٹری والی کہ اگر ایک شخص کا نام آپ نے ڈھونڈ تو لیا اب نام کو ڈھونڈنے کے بعد آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے اب اس کا مجھے ایڈریس بتاؤ یا مجھے اس کا ایڈریس پرنٹ کر کے دو یا اس کا ٹیلی فون نمبر بتاؤ تو یہ لک اپ ہے یہ ایکچولی آپ کو ایک ریفرنس دے دے گی اور اس ریفرنس کو لے کے آپ بکیا ایٹریبیوٹس جو ہیں بے شک آباد آپ جا کے لے لیجیے if the the the name is found routine returns a pointer to entry یہ نہیں کہ یس نو کہہ دے گی بلکہ آپ کو ایک ریفرنس دے گی سمجھے وہ پوائنٹر ہے پوائنٹر کو لے کے اب آپ بقیہ ایٹریبیوٹس اس کے دیکھ لیجیے دا روٹین نیو ٹیمپ یہ جو ابھی ہم نے استعمال کی ہے returns a new temporary in response to successive calls and جیسے کہ میں نے لکھا ہے temporaries can be placed in the symbol table یعنی کہ ہمیں کچھ تو ویریبلس پروگرام سے ہی مل رہے ہیں وہ تو یوزر نے اپنے پروگرام میں ڈالے تھے لیکن جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم ایکسپریشنس کو ہینڈل کرتے ہیں جس میں ایکسپریشن میں پلس ملٹیپلیکیشن ڈویژن بہت کچھ ہو رہا ہے تو ہم اس کو ون ایٹ اے ٹائم بعد میں آپ دیکھیں گے کریں گے یا آپ دیکھ بھی چکے ہیں اور جو انٹرمیڈیٹ ریزلٹس ہیں وہ ہم ٹیمپریریز میں ڈالیں گے اب ایک لحاظ سے یہ ٹیمپریز ایز اے ویریبلس ہیں جو کہ کمپائلر خود کریٹ کر رہا ہے اور یہ اگر اس کو اس سینس میں سوچے تو وہ ایک قسم کا آئیڈینٹیفائر ہے تو کیوں نہ ہم اس کو بھی سمبل ٹیبل میں ڈال دیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ سمبل ٹیبل تو یہ کر سکتا ہے بس یہ ہے کہ یہ جو ٹیمپرری نیمز ہیں یہ یونیک ہوں کہ یوزر کے جو آئیڈینٹیفائرس ہیں یا اس کے جو کچھ پروسیجر نیمز نیمز ہیں ہیں یا کلاس ان کے ساتھ یہ کلیش نہ ہو جائے یہ نیو ٹیمپ نے ایکچولی یہ چیزیں کچھ کرنی ہوتی ہیں کہ یہ ٹیمپرری نیمز جو وہ جنریٹ کرے وہ یونیک ہوں ایونچولی جب وہ جنریٹ کر لے گا تو اس کو بھی سمبل ٹیبل میں ایک جگہ مل جائے گی اور پھر وہی بات ہے زف کہ نیو ٹیمپ وہ نیا نام بنا کے سمبل ٹیبل میں انسٹال کر کے اس کو لک اپ کر کے اس کا ریفرنس جو ہے وہ بھجوا دے گی اور پھر یہ کہ یہ روٹین امٹ جو تھی it generates a three address statement which can either be held in memory or written to a اب یہاں پہ اس وقت میں نے کہا تھا کہ ایونچولی آئی آر نے بننا ہے یعنی کہ اس نے جنریٹ ہونا ہے اب اگر آپ پارسر uh, سے یا کمپائلر سے یہ جنریٹ کروا رہے ہیں تو وہ کہاں جائے اب یہاں پہ میں نے یہ لکھا ہے کہ اس کو آپ بے شک میموری میں رکھ لیں یا اس کو فائل پہ رکھ لیں دونوں طریقے ہو سکتے ہیں تو یہ جو امیٹ روٹین ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جو جو تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹس ہم جنریٹ کروائیں گے اپنی اس ایڈ ہاک اسکیم کے ذریعے ان کو کہیں بچا کے رکھو اور اس کا آڈر بھی یاد رکھو کہ بھائی یہ پہلے ہوئی تھی یہ بعد میں ہوئی تھی خیر اب یہ ہم نے کاروائی دیکھ لی یہاں پہ وہی بات کہ ہم سنٹیکس ڈائریکٹڈ کس طرح کر رہے ہیں کہ جو ہماری گرامر ہے اس کے جو پروڈکشن رولس ہیں اس کے ساتھ ہم یہ کوڈ اٹیچ کر رہے ہیں اور پھر ٹھیک ہے اس کوڈ کے اندر جو کاروائی ہو رہی ہے اس کے بارے میں میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی اور یہ کہ وہ سمبل ٹیبل والا معاملہ اب وہ ٹیبل کی بات ابھی چلتی رہے گی اور میری تجویز کہ آپ سمبل ٹیبلز کے بارے میں بک میں خاص طور پہ جو سیکشن ہے اس کو ضرور دیکھ لیجیے کیونکہ اس میں ابھی بقیہ اور بھی کافی تفصیلات ہیں جن کی آپ کو ضرورت پیش آئے گی ایکچولی آپ جب پروگرامنگ کریں گے آپ کو یہ سمبل ٹیبل استعمال کرنا ہوگا اب ہم کرتے یہ ہیں جیسے کہ ہماری ہمیشہ کاروائی رہی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تھیوریٹیکلی ساری چیزیں دیکھ لی اب بہتر ہے کہ ہم ایک مکمل جو مثال ہے اس کو کر لیں تو مثال جو اب آپ کے سامنے میں پیش کروں گا وہ وہی اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کی ہوگی کہ بھئی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک آئیڈینٹیفائر ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک ایکسپریشن ہے تو آئیے اب اس مثال کو ہم لے کے چلتے ہیں اور اب اس کے ہم وہ ایگزیکٹ میکینکس دیکھیں گے کہ کس طرح جب یہ پارسنگ ہو رہی ہے تو جو سینٹیکس جو کور ہو رہا ہے پارسل جو سنٹیکس کو چیک کر رہا ہے لگے ہاتھوں ہمارے لیے یہ سنٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیشن بھی کر رہا ہے جس سے وہ آئی آر جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا here is the bottom of parts of the assignment statement A equals B times minus C plus B times minus C and the syntax directed translation into three address code تو دو تین باتیں کہ جو ایکسپریشن ہم یا جو اسٹیٹمنٹ ہم پارس کریں گے وہ ہے اے ایکولس اسائنمنٹ ہے کیونکہ اس کو میچ کر رہی ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ذرا دیکھیے کہ بی ٹائمس مائنس سی یہ مائنس سی جو ہے یہ یونری مائنس ہے یعنی کہ سی کو نگیٹ کر کے پھر ملٹیپلائی کرو یعنی کہ بی ٹائمز مائنس سی بلکہ یہی چیز جو تھی ہم نے اے ایس ٹی کے حوالے سے کور کی تھی کہ اس کا جو ٹری بنتا ہے وہ کیسے ہوگا اس میں بھی شیورلی یہ مائنس جو تھا یہ پہلے تھا لیکن اب یہ کہ the syntax direct translation into address code A S T نہیں بنا رہے باٹم اپ پارٹس کر رہے ہیں اور گرامر کے سینٹیکس سے ہم ڈرائیو کریں گے ایک ٹرانسلیشن اسکیم جو کہ ہمیں تھری ایڈریس کوڈ دے گی تو آئیے اب اس مثال کی جانب ٹاپ پہ ٹھیک ہے وہی اسٹیٹمنٹ ہے لیکن آپ پارسر کے ایکشن کو دیکھیے یہاں پہ اب میں اس طرح نہیں دکھاؤں گا کہ ان پٹ یہ ہے پارس ٹیک یہ ہے فلانا ہینڈل ہے وغیرہ وغیرہ وہ اب ٹھیک ہے باتیں امید ہے کہ جب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ذرا کنسائسلی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی تو یہاں سے جب کاروائی شروع کی تو اب دیکھیے تین کالمس ہیں ایک ہے پارسر ایکشن پارسر نے تو اپنا کام کرنا ہے ساتھ ہے ایٹریبیوٹ یہ وہ ایٹریبیوٹس ہیں جن کو ہم کمپیوٹ کرتے جائیں گے اور تیسرا کالم اب نیا ہے کوڈ یہ ہے وہ تھری ایڈریس کوڈ جو کہ جیسے جیسے یہ پارسنگ ہوگی یہ کوڈ جو ہے یہ جنریٹ ہوگا اس میں سب سے پہلے آئی ڈی جو ہے چونکہ باٹم اپ پارٹس ہے اس کو ہم لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے لیا اور میں اب ایکسپریشن کے حوالے سے دیکھ رہا ہوں کہ ایکسپریشن میں یہ آئی ڈی پہلے کور ہوگا یعنی کہ باٹم اپ پارٹس میں اور اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ ای e سے ریپلیس ہوگا یعنی کہ پروڈکشن جو استعمال ہوئی وہ ہوئی E goes to I D اور یہاں پہ اب پروڈکشن نہیں میں شو کر رہا بلکہ ای ون ڈاٹ پلیس جو ہے اکول ٹو بی اب یہاں پہ وہ ای ڈاٹ پلیس والا معاملہ جو ہے یہ ہمارے اس ایڈ ہاک کوڈ سے ہوا ہے البتہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ ابھی ہم نے کوئی تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جنریٹ نہیں کی یہ مثال اصل میں ابھی لمبی ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ جو پارسر کا ایکشن ہے اس کو ہم ٹریک کریں گے اور اس کے نتیجے میں جو کوڈ جنریٹ ہوگا وہ ہم پیش کریں گے لیکن چونکہ آج کے لیکچر کا وقت اب آج ختم ہو گیا ہے تو یہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں مثال مکمل کریں گے اور پھر بکیا وہ جو پروگرامنگ کانسٹرکٹس ہیں ان کو ہم دیکھیں گے میری تجویز کہ آپ یہ جو syntax directed three address generation والا معاملہ ہے اس کے سلسلے میں ریڈنگ مٹیریل جو ہے لیکچر نوٹس ہیں ان میں آپ دیکھیے ان کو پڑھیے یہ مثال ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ختم کریں گے تب تک خدا حافظ